یا یا یا حسین حسین حسین اسیر قافل دربار شام جب آیا یزیز زینب کبرا سے یوں ہوا گویا لو آج راز و تو عز و منتشا کا کھلا کہ باوقار ہوا کون کون ہے رسوا او بد کلام ٹھہر او بد کلام ٹھہر بولی زینب کبرا نشے میں مست ہے آیت یہ پوری سب کو سنا وہ ہاتھ خیر کا ہے کون مجھ کو یہ تو بتا کہ جس سے ذلت و توقیر بانٹتا ہے خدا وہ ہاتھ تو ہے کہ ہاں وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم اہل بیتے ہیں اس کے ہم ہی ہیں عزت و ذلت کے بانٹنے والے ید کل خیر بھی ہوں رب کعبہ کی قسم ید کل خیر بھی ہوں رب کعبہ کی قسم ہاتھوں میں رسن سر دربار میں رسن سر دربار ستم زین لہجے میں آباد علی گونج اٹھی ظلم اور جبر کے دربار پہ بجلی سی گری لائق حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی سورہ روم سے شہزادی نے آیت یہ پڑھی جو برے تھے سو برا جو برے تھے سو برا ان کا ہی انجام ہوا جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا ید کل خیر بھی ہم رب کا باقی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم کیا کہا تو نے کیا کہا تو نے کہ حق سے ہمیں رسوائی ملی ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت و سچائی ملی ہم کو قرآن ملا رب کی شناسائی ملی میرے پیاروں کو سنا پر بھی پذیرائی ملی ابن مر جانا تیرے ابن مر جانا تیرے تلک کربلا آ گئی اب شام کے دربار تلا کل خیر بھی ہم رب کا کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم اے میرے بھائی کے قاتل ہوا سے زر کے غلام امتحان یہ بھی ہے میں اور کروں تجھ سے کلام یوں مخاطب کہ دل میں ہے میرے غم کی حسام مجھ کو دینا ہے حسین ابن علی کا پیغام کر کے تذہی کے نبی کر کے تدہی ہی کے نبی تجھ کو مزہ آتا ہے انتقام وہ حد و بدر اتر آتا ہے ید کل خیر بھی رب کا باقی ہوں رسن سر دربار ستم اے عزیز ستمی جات بہت شاد ہے تو قید کر کے ہمیں سمجھا ہے کہ آزاد ہے تو یہ تیری خام خیالی ہے کہ آباد ہے تو نسل در نسل صدا کے لیے برباد ہے تو فیصلہ رب کا ہے فیصلہ رب کا ہے محلت ہے سنبھل جانے کی ڈھیل دی جاتی ہے ظالم کو سنبھل جانے کی ید کل خیر بھی ہم رب کا باقی قسم انہی ہاتھوں رسن سر دربار ستم آج کی زوم میں اشراف کا خون پیتا ہے کاٹ کے باغ رسالت کو تو خوش ہوتا ہے چیختا پھرتا ہے تو بدر کا یہ بدلا ہے مجھ کو حیرت نہیں ہندا ہی کا تو بیٹا ہے ہوگا معلوم شکاوت ہوگا معلوم شقاوت کا نتیجہ اس دن بدلا یہ کیا ہے لیا جائے گا بدلا اس دن کل خیر بھی ہم رب کا باقی کسم ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم کر دیا قتل ہمیں تو نے غلط سوچا ہے گوشت اپنا ہی چبایا ہے بدن سوچا ہے کیا خبر کچھ کو کہ ہم لوگ کا رتبہ کیا ہے آل عمران میں اللہ کا یہ وعدہ ہے شہدا سورت قرآن شہدا سورت قرآن سدا زندہ ہے وہ تو وہ ان کے محبان سدا زندہ ہیں ید کل خیر بھی ہم رب کا کی قسم انہیں ہاتھوں میں رسم میں وہ حیرت ہوں جنہیں رب نے سرفراز کیا علم قرآن دیا اور ید کل خیر کہا آہ ان باغ رسالت کے گلوں کو مسئلہ آستینوں سے تمہاری ہے لہو ان کا بہا پاکو پاکیزہ بنائے و پاکیزہ بنائے تھے جو خود رب نے بدن آج صحرا میں پڑے ہیں وہی بے بے و کفن ید کل خیر بھی ہم رب کا باقی قسم سر دربار ستم آزما لے ستم کے ہر بے دیکھ باقی تیرے دل میں کوئی حسرت نہ رہے رہ گیا ہو جو ستم کوئی تو وہ بھی کر لے جیت کر ہار گئی تیری حکومت ہم سے فکر شبیر تو پھیلے فکر شبیر تو پھیلے گی محمد کی قسم یہ تیرے بس میں نہیں مالک مختار ہیں ہم ید کل خیر بھی ہم رب کا کی قسم ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم حافظ نہج بلاغا کا تھا وہ روب جلال موت کی خاموشی جیسا ہوا دربار کا حال جاگ اٹھی بیویاں جو غم سے مسلسل کی نڈھال بھرے دربار سے مظلوم خطیبہ کا سوال کلمہ جس کا پڑھا کلمہ جس کا پڑھا کا جگر کاٹ لیا اپنے محسن کے نوازے ہی کا سر کاٹ لیا ید کل خیر بھی ہم رب کا باقی قسم ہوں تم تھے نو لاکھ درندے وہ بہتر انسان ان بہتر میں بھی سا تھا ایک دہاں ایسے معصوم قسم کھاتا ہے جن کی قرآن ہائے ان پیاسوں کے حلقوں پہ خنجر فرماں تم یہ کہتے ہو پائے تم یہ کہتے ہو پائے حسین آیا تھا بیٹیوں بہنوں کو پھر ساتھ میں کیوں لایا تھا کل خیر بھی ہم رب کا باقی قسم اے عزیز آج نہ کیوں تجھ پہ فلک ٹوٹ پڑے تو نے وہ ظلم کیے جس سے محمد روئے ہائے ناموں سے نبی کوچو بازار پھرے در و دیوار سجے کوٹھوں سے پتھر برسے شامیوں ہم پہ نیا شامیوں ہم پہ نیا یہ غضب کرتے ہو چھوٹی زہرا کو کنیزی میں طلب کرتے ہو کل خیر ہوسم انہیں ہاتھوں میں رسما ختم تقریر ہوئی ختم تقریر ہوئی محشر خاموش اٹھا آپ کی بیٹی کا عجب خطبہ تھا مردہ دربار پہ چھائی تھی خطیبہ کی صدا بج گئی سرور و ریحان وہاں فرش ازا بھائی کے سر پہ نظر بھائی کے سر پہ نظر زینب کبرا کی پڑی جھک گئی بالی سکینہ پہ علی کی بیٹی